حضرت ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ خطاب فرما رہے تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول ایک اجنبی آدمی آیا ہے اپنے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے وہ نہیں جانتا کہ دین کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اپنا خطبہ چھوڑا اور میرے پاس پہنچ گئے آپ کے پاس ایک کرسی لائی گئی میرا خیال ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے اور مجھے وہ علم سکھانے لگے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا پھر خطبے کی جگہ تشریف لے گئے اور اپنا خطبہ مکمل فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اناسی